تو شراب تو نہیں پی انہیں منہ سونگا نہیں یا رسول اللہ شراب نہیں پی چھ دفعہ اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ بچ جائے بچ جائے بچ جائے جو منہ سے اقرار کرنے والا مجرم ہے میرا نبی اس پہ چادر ڈال رہا ہے یہاں عزت داروں کی پگڑیاں لوگ اچھالتے ہیں کس سے گنا نہیں ہوتا کس سے خطا نہیں ہوتی یہ صحابی نہیں ہے ان سے خطا نہیں ہو رہی کتنی بڑی ہو رہی ہے معصوم ذات انبیاء کی پاک ذات انبیاء کی پھر جب ان پہ رجم ہو گیا ان کو جب دو پتھر پڑے تو وہ بھاگ نکلے تو پیچھے سے لوگوں نے پکڑا اور پھر پکڑ کے مارا تو پھر آ کر بتایا تو اللہ کے نبی پھر غمگین ہو گئے بھاگا تھا تو بھاگنے دیتے کیوں پکڑا تھا پھر جس نے آپ ان سے گنا ہوا انہوں نے ابو بکر سے کہا ابو بکر مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے کہ توبہ کر چپ کر پھر آگ تھی ندامت کی پھر عمر کے پاس عمر مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اب نے کہا توبہ کر چپ کر پھر اندر میں نہیں آگ ٹھنڈی ہوئی پھر آئے ثابت بن حزال ایک صحابی ہیں کا ثابت حزال بن ثابت حزال حزال مجھ سے یہ گناہ ہو گیا انہوں نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دے تو وہاں سے اٹھ کر بتایا جب حد لگ گئی تو میرے نبی نے کہا حضال بھی چھپا لیتا جیسے ابو بکر چھپا رہا تھا جیسے عمر چھپا رہا تھا لو ستر تہو بیسا کاش تو بھی چھپا لیتا اتنا بڑا دکھ دیکھا میرے نبی نے کہ بیوی اہل خانہ پر سب سے بری تہمت لگی سنو سنو میرے نبی کا فرمان ہے پاک دامن نیک عورت پہ زنا کی تہمت لگانے والا سو سال کے سجدے بھی لے کر آئے گا تو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا سنبھلو یہ تمہارے اندر ناگن بیٹھی ہوئی ہے یہ تمہارے اندر ناگن بیٹھی ہوئی ہے اور نیک لوگوں کو زیادہ ڈس رہی ہے تو اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتے ہیں اور اوروں کے کیڑے نکالتے اور دیکھتے رہتے ہیں اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ بن تیری روئی میں چار بنو لے سب سے پہلے ان کو چن میرا نبی ممبر پر آتا ہے اور کہتا ہے لوگوں کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کیا ہے نئی نام لیا عبداللہ کا کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے دکھ دیا ہے تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ بتائیں وہ کون ہے ہم اس کی گردن اڑائیں گے میری قوم میں سے ہے اور اس میں سے تو میں ابھی گردن اڑاتا ہوں وہ خزرج میں سے ہے مجھے بتائیں میں اس سے ٹکر لیتا ہوں تو ادھر سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے تو جھوٹ کہتا ہے تو یہ پتا ہے کہ یہ ہماری قوم کا ہے تو اس لیے اٹھ کے باتیں کرتا ہے پیچھے اسید اسے حزیر کھڑے ہو گئے ساتھ تو منافق کا ساتھ دیتا ہے مت ساتھ دے منافق کا تمہیں پتہ نہیں یہ منافق ہے تو یہ کیا کر رہا ہے آپس میں دونوں قبیلے لڑنے کے قریب ہو گئے کہ اللہ کے نبی ممبر مسجد کے اندر تلواریں نکلنے لگی ٹھک ٹھک ٹھک میرا نبی نیچے اترا ان کو ٹھنڈا کیا ان کو ٹھنڈا کیا اس کے پیچھے ایک ہے زبان زبان زبان کی آگ ہے جو لگ رہی ہے پھر میرا نبی آیا میرا نبی آیا اما عائشہ کے گھر ابو بکر کے گھر اور آپ یوں لیٹی ہوئی رو رہی ہیں اور آپ اپنی کی چار پائی پر پاؤں کی طرف بیٹھ کر فرمائے عائشہ ہوئے عائشہ اگر تج سے قصور ہوا ہے تو معافی مانگ لے اللہ معاف کر دے گا کس جگر کے ساتھ یہ بول بولا ہوا اور اگر تو پاک ہے تو تیرا اللہ ضرور تیرے بارے میں فیصلہ سنائے گا ایک مہینہ اللہ نے آگ کو بھڑکنے دیا حکم نہیں اتارا تمہیں بتانے کے لیے کہ زبان کی لگائی ہوئی آگ نے گھر اجاڑ دیے قومیں اجاڑ دی مرکز اجڑ گئے تحریکیں اجڑ گئیں بڑے بڑے نظام ٹوٹ گئے خاندان بکر گئے بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کی جان کا دشمن ہو گئے تو اما عائشہ ایک دم اٹھ کے بیٹھی آنسو خوش ہو گئے کہا ابا جواب دے میرا واہ ابو بکر میں تیرے قربان کمیٹی میں کیسے جواب دوں مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے تو جواب دے کہ بیٹی میں کیسے جواب دوں پھر کہنے لگی اگر میں اپنے اوپر جھوٹ بولوں میں اقرار کروں تو اپنے اوپر خود تو مت لگاؤں اور میں انکار کروں تو آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا اما عائشہ نے کہا مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل میرا صبر ہے میرا صبر ہے اور یہ کہہ کر دیوار کی طرف منہ کیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی ابو بکر بھی رو رہے ہیں اور ام رومان بھی رو رہی ہیں ایسی پاک ہستیوں نے چھلی کر دی اس زبان کے بولنے ہل گیا میرے نبی کا گھر میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ یہ کتنی بڑی ناگن ہے جس نے ہر چیز کو زیر و زبر کر دیا اس جرت کے ساتھ لوگ جا کر لوگوں کی شکایتیں لگاتے ہیں اور لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں اور لوگوں کی کمیاں پکڑتے ہیں تم بھول گئے ہو جب اللہ تمہیں سامنے کھڑا کرے گا تیرا پیپر تجھے پڑھائے گا کیا جواب دو گے میرے نبی پر ایک لاؤں وہی اتری اور غشی تاری ابو بکر کا رنگ پیلا پڑ گیا امیر رومان کا رنگ پیلا پڑ گیا کہ پتہ نہیں اب ہماری بیٹی کے بارے میں کیا حکم آ رہا ہے کیا حکم آ رہا ہے ایک دم وہی ختم ہوئے میرے نبی مسکرائے پسینہ پوچھا عائشہ مبارک ہو تیرا رب تیری پاک دامنی کے لیے خود گواہ بن گیا سنو سنو یوسف علیہ السلام پر بھی زنا کی تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی تو شاہد شاہد المین اہلیہ ایک بچے نے گواہی دی جب میری ماں اور امت کی ماں عائشہ پر تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ من منهم ما من الإثم شودا آيات اللہ نے شودا آيات پورا ڈیڑھ رکو اللہ نے اتارا کہ ان کو پکڑو اور انہیں کوڑے لگاؤ ان پر حد لگاؤ ان سے کہو کہ تم نے یہ بہتان کیوں باندھا تم نے کیوں نہ کہا صبح نہ کہا تھا بہتان العظیم تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو کوڑے مارے اور منافقوں کو چھوڑ دیا کہ یہ جانے اور ان کا اللہ حسان کو کوڑے پڑے اور مسا کو کوڑے پڑے اور باقیوں کو آپ نے جوڑ دیا کیا ان کو اللہ سمجھے گا ان کو اللہ سمجھے گا اتنا بڑا الاؤ دہکایا گیا جب یہ آیت سنائی تو نے رومان نے کہا عائشہ اٹھ اللہ کے نبی کا شکر ادا کر تو میری اماں عائشہ نے کہا نہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرے لیے گواہی دینے آیا میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرے لیے گواہی دینے آیا پھر ابو بکر اٹھے اور بیٹی کو سینے سے لگایا اور مت چوما تو اما عائشہ نے کہا ابا تو بھی میری گواہی نہ دے سکے اپنے باپ سے گلا کیا ابا تو بھی میری گواہی نہ دے سکا تو حضرت ابو بکر نے کہا اے سما ان تو اے ہر دن تو نہیں میری بیٹی جب مجھے تحقیق نہیں تھی تو میں گواہی کیسے دیتا مجھے آسمان سایہ کیسے دیتا زمین مجھے اٹھاتی کیسے ایک زبان یہ زبان یہ زبان روکو روکو روکو روکو ہاتھ جوڑتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں امت ٹوٹ گئی امت بکھر گئی خاندان ٹوٹ گئے گھر اجڑ گئے بھائی بھائی کا ویری ہو گیا اور باپ بیٹے ویری ہو گئے خوشا بھتیجے ویری ہو گئے قبائلوں کی لڑائیاں تمہارے چاروں طرف کتنا قتل و غارت ہو رہا ہے کتنے لوگ مار رہے ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیسوں قتل طرفین سے ہو چکے ہیں میں کیسے انہیں سمجھاؤں کہ سب سے خوفناک عذاب جہنم میں قاتل کو ہونے والا ہے اور سود خور کو ہونے والا ہے کافر کے بعد کافر کے بعد سب سے بڑا عذاب دو آدمیوں کو ہوگا ناجائز قتل کرنے والا اور سود کھانے والا میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے روز اتنے مجمع نہیں آتے میں اپنی جان پہ جبر کر کے بول رہا ہوں اور اپنے آپ کو تھکا کے بول رہا ہوں کہ احباب جمع ہے میر حال دل پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے امت کا سفینہ اس شراب میں ہے موجیں طوفانی ہے رات اندھیری ہے نا خدا بک چکے ہیں ملاح اندھے ہیں موجیں صفاق ہیں کشتی شکستہ ہے کنارہ دور ہے نظر آنے کی کوئی شکل نہیں پہنچنے کی کوئی تدبیر نہیں کشتی شکستہ گانے اے شر برخیز شاید کے باز بینم آیار آشنارا ساری امت مسترب اور استرام میں ہے ایک طبقہ قصوروار نہیں ساری امت قصوروار ہے مرد بھی عورتیں بھی حاکم بھی محکوم بھی فوج بھی عدلیہ بھی سیاستدان بھی پولیس بھی تاجر بھی ذمہ دار بھی فقیر بھی امیر بھی مزدور بھی بوڑھے بھی جوان بھی ہم سب نے اپنے اپنی کشتی کو خود ڈبویا ہے ہم سب نے خود باد بانوں کو تیرھوں سے چھلنی کیا ہے ہم سب کو سب کو سب کو اللہ کے سامنے توبہ کرنے اور سر جھکانے کی ضرورت ہے توبہ کرو گے اللہ ساتھ ہوگا توبہ کرو گے اللہ کے نبی کی دعائیں تمہارے تمہارے پر سایہ کریں گی توبہ کرو گے اللہ کا غیبی نظام تمہارے لیے حرکت میں آئے گا میں سارے بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے پتا تم سارے چار مہینے کے لیے نہیں جا سکتے ترتیب بناؤ نکلنے کی ترتیب بناؤ نکلنے کی ترتیب بناؤ ساری زندگی اس کام کو کرنے کی لیکن یہ بات تو تم ابھی کر سکتے ہو ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو تم کہو گے یا اللہ میری توبہ اور اللہ کہے گا جاؤ میں نے معاف کر دیا اس کو توبہ دکھاؤ وہ تمہیں بخشش دکھائے گا اس کو آجزی دکھاؤ وہ اپنے خزانوں کو کھولے گا اس کو آنسو پیش کرو وہ تمہارا دامن دھو کے دکھا دے گا اس کو پکار کے دکھاؤ اس کو پکار کے دکھاؤ وہ تمہیں لبیک کہہ کے دکھائے گا وہ تمہیں آ کے دکھائے گا میرے بھائیوں یہ زمین کہتی ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں پانی کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں فرش سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں میرا اللہ کہتا ہے چپ کرو میں اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں ہائے میں نے کل بھی سنایا تھا آج پھر سناؤں گا پھر مزے کی روایت ہے بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اس کا نام تھا کفل ہر رات نئی لڑکی پہلو میں ہر رات شراب میں ہر رات زنا میں ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار ایک رات ساٹھ دینار آج کا آٹھ دس لاکھ روپیہ بنتا ہے کتنی دولت تھی کہاں خرچ کر رہا تھا ایک رات کے لیے آج کے سکے میں آٹھ سے دس لاکھ روپے خرچ کر کے لڑکی کو لایا ہے کمرہ بند کیا ہے قریب ہوا ہے لڑکی رونے لگی تو اس نے دیکھا آنسو کا کیوں رو رہی ہو اس نے کہا میں پیشہ ور نہیں ہوں میں عزت دار ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے تو کفل کفل کفل کانپ گیا ذل وہ نبی ہیں یہ صرف کفل ہے وہ کانپ گیا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو میری بہن ہے میں کتا انسان ہوں میرے لیے تو دعا کر اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں وہ لڑکی گھر جاتی ہے کفل اسی رات مر جاتا ہے خطرہ ہے کہ یہ ایسا مجرم ہے کہ کل اس کا کوئی جنازہ نہیں پڑے گا کل اسے کوئی کفن نہیں دے گا کل اسے کوئی دفن نہیں کرے گا واہ میرے رب تو کیا عجب رب ہے میرے اللہ نے میرے اللہ نے اپنا نظام بدلا اپنے قانون میں تبدیلی کی غیب اللہ کسی کو نہیں بتاتا اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے لیکن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گھر کی دیوار پہ لکھا تھا ان اللہ قد غفر کفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا کیا مطلب اٹھو جنازہ پڑھو اٹھو کفن دو غسل دو کفن دو جنازہ پڑھو کفن کرو یہ میرا اللہ ہے یہ میرا مولا ہے قارون کا نام تو سنا ہے نا قارون قارون کان کا نمن موسا وہ زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ جوڑ رہا تھا معافی دے علیہ السلام اور پکڑو اے زمین وہ کہتا موسا آئندہ نہیں کروں گا معافی دے دے وہ کہتا اور پکڑو وہ کہتا معافی دے دے اور پکڑو وہ سارا زمین میں جب دھنس گیا تو میرے اللہ نے کہا موسا تو نے معافی نہ کی میری عزت کی قسم ایک لگا مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال دیتا تو یہ مجمع تو اہل ایمان کا بیٹھا ہے مسلمانوں کا بیٹھا ہے تین گھنٹے سے اللہ کی نسبت پر بیٹھا ہوا ہے میں تو پہلو بدل لیتا ہوں تھک جاتا ہوں تم تو بغیر پہلو بدلے سکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو تم سارے ایک دفعہ صد کے دل سے نیت کرو توبہ کی تو سارے آسمان میں ہلچل مچ جائے گی زمین آسمان روشن ہو جائیں گے تمہاری توبہ سے تو میں یہ تشکیل سو فیصد چاہتا ہوں کہ تم سب توبہ کی نیت کرو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ اللہ تو کیا اللہ ہے اللہ توبہ پہ صرف گناہ نہیں معاف کرتا ہے یقین کرو اگر شک بھی ہے تو ایمان کی کمزوری سمجھو کہ تمہارے سارے معاف ہو گئے اب اگر توبہ ہو گئی پکی تو اگلی سنو میرا اللہ کہتا ہے تو اولا ایک اللہ آسم حسنات اچھا بھائی ایسا کرو میرے بندے نے توبہ پکی کر کے دکھا دی ہے اس نے جتنے گناہ کیے تھے سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو ایسا بھی کوئی ہے جو اتنا خزانہ کھول دے لوٹ لو لوٹ لو لوٹ لو توبہ کر لی سب نے پکی وہ دیوار والوں نے بھی ہاں بھائی آپ نے بھی اللہ قبول فرمائے وہ چھت والے بھی وہ چھت والوں نے بھی کر لی توبہ پیچھے بھی کھڑے بھی بیٹھے بھی ہاں خوشخبری سنو اب تم ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں سے ماں نے جنم دیا ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے ہو تمہارا ہر ہر ایپ اور ہر ہر سیاہی اور ہر ہر ظلمت میرے رب نے معاف کر دیا کر دیا کر دیا خوش ہو جاؤ اٹھارہ سال عمر ہے یا اٹھاسی سال معاف ہو گئے ہاں دو باتیں دو باتیں دو باتیں نماز چھوڑی روزہ چھوڑا زکات چھوڑی حج چھوڑا گنا معاف معاف قضا باقی باقی نماز قضا پڑھتے رہو ایک کے ساتھ ایک پڑھتے رہو روزے تھوڑے تھوڑے کر کے رکھتے رہو زکات پچھلی تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہو حج جب اللہ ہمت دے کر لو کسی کا حق مارا زمین مال جائیداد گھر دکان تو اس کا حق وہ مارنے دبانے کا حق وہ معاف ہو گیا وہ گناہ معاف ہو گیا حق معاف نہیں ہوا حق ادا کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو پتہ نہیں کب موت کا بلاوا آ جائے پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ واپس بلا لے ہماری جماعت گئی چونیا وہاں ایک بہت بڑا گیر زمیندار تھا تو لوگوں نے ہمیں کہا چودھری حاکم کو مسلمان بناؤ تو تب ہم مانے تبلیغ کا کام مگر مسلمان ہدایت ہماری اپنی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہم اوروں کو کیا ہدایت دیں کوشش ہمارے ذمے ہے ہم نے جماعت بھیجی اس کو لے کے آئے وہ میرے پاس لائے وہ چھ فٹ سے اوپر اس کا قد بڑی بڑی مونچھ اتنا بڑا چہرہ یا اس کی چھاتی ہوئے مجھے ترس آیا کہ ایسی جوانی اور کس ظلم میں گزر رہی ہے چوریاں کروانا ڈاکٹر ڈلوانا زمینیں دبانا قبضے کرنا یہ کام تو وہ میرے پاس بیٹھا میں نے اس سے بات شروع کی پندرہ منٹ میری بات نہیں ہوئی تھی کچھ دس بارہ منٹ تھی کہ اس کی ہائے نکلی ایک ہوکا بھر کے کہنے لگا مالی صاحب ایک شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کر بیٹھا کوئی ساڈی بھی ہے کوئی راہ شاہ کوئی لب جائے بخش علی بس ایک میں شرک نہیں کیتا باقی ہر منہ کالا کیتی بیٹھا کوئی میرے واسطے بھی راہ ہے میں تو بڑیاں راہ ایکڑی پاکستان پولیس دسے گیا مقدمہ بنا دے جھوٹھی ایف آئی آر ٹھوکو دینا سن ووٹ نہیں دیتے میں کہا تو توبہ کر کر معاف وہ رات ہمارے پاس رہا اگلے دن وہ گیا جتنی زمینیں لوگوں کی دبائی تھی ایک دن میں واپس کی ایک دن اور سب کو بلایا اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی وہ اتنے دہشت زدہ تھے اس سے وہ کہنے چودھری صاحب تھی اپنے کول ہی رکھو سانو ٹھیکہ دے دیتا کرو ان اللہ ٹھیک کرولہ نے لے جاؤ اپنا مال پچھلی میری معافی کر دیو میری معافی کر دیو چھ مہینے بعد مر گیا وہ ساری زندگی گزری رسا گیری میں قبضے کرتے ڈاکے ڈالتے اور آخری چھ ماہ میں اللہ نے ہمیں پہنچایا اور اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق بخشی اور گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہوگا تو بھائیو اب اتنے بڑے مجمع کی میں تشکیل کیسے کروں نہ کسی کو بٹھانے کی جگہ ہے نہ کھڑا کرنے کی جگہ ہے لیکن لاہور کا اجتماع وہ ایک ہفتے کے بعد اکیس تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اس سے چار مہینے والے چالیس دن والے وہ کھڑے ہو کے ایک دفعہ زیارت کرا دو چار مہینے والے چالیس دن والے دس دن والے کھڑے ہو کے زیارت کرا دو بھائی اور چار مہینے اس کے لیے لگانے ہیں اس کی کون نیت کرتا ہے ذرا دکھاؤ تو صحیح اتنا بڑا مجمع ہے اکثر نیا ہے نوجوان ہیں کم از کم نقد کل سے تین دن کے لیے تو بہت سے لوگ اٹھ جائیں تو ہمیں ہمارے یہاں تین دن لگے ہیں آپ کے بھی تین دن لگ جائیں تو یہ مہمان نوازی ہوگی تو کل سے تین دن والے کھڑے ہو جائیں تو یہ رکھو بھائی دعا سے پہلے گزارش ہے ایک تو سارا مجمع پانچ وقت نماز کی نیت کرے بھائی کرتے ہو نا بھائی اور اپنے اپنے علاقے محلے مسجد کے اطراف میں سب کو نمازی بنانا ہے اس کی بھی نیت کرو بھائی کہ اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں اپنے علاقے میں اپنے گھر میں کسی کو بے نوازی نہیں چھوڑنا ہے کم از کم ہر مرد عورت بالغ مسلمان وہ نماز پڑھنے والا بن جائے مرد مسجد میں جائیں عورتیں گھروں میں نیت کرتے ہو سارے بھائی قرآن کی تلاوت کو وقت دو نہیں سیکھا ایک ایک لفظ حرف سیکھنا شروع کرو ہر جگہ علماء بھی ہیں قرا بھی ہیں ان سے سیکھو ان سے پڑھو اللہ کے ذکر کے لیے بھی تھوڑا وقت مقرر کرو ضرور شریف اور استغفار اور تیسرا کلمہ اس کی ایک ایک تصویر صبح شام پڑھ لو تو آپ ذاکرین میں شمار ہو گئے کرتے نا نیت اس مجمع میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہے کوئی روٹھا ہوا ہے کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہے تو جلدی سے منا لینا اور معافی مانگ لینا اور پہل کر لینا جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کا درجہ بڑا ہو جائے گا دل میں بغض نہ رکھنا معافی مانگ لو نیچے پڑ جاؤ جھک جاؤ اللہ تمہیں اوپر اٹھا دے گا ایسے ہی لوگوں میں صلح کراؤ لوگوں میں صلح کراؤ لوگوں میں محبتیں قائم کرواؤ لوگوں میں پیار قائم کرواؤ کسی کا حق دبایا ہے ادا کرو کسی سے لینا ہے لینے میں سختی نہ کرو پیار محبت سے اپنی کوشش کرو اور ہر مہینے تین دن اللہ کی راہ میں لگانے کا ہر بھائی ارادہ کر لے ٹھیک ہے بھائی کرتے ارادہ اس میں جو مالدار لوگ بیٹھے ہیں اور جن کے اوپر زکات فرض ہے وہ اپنے مال کی زکات نکالو اپنے مال کی زکات نکالو اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا جو ذمہ دار بیٹھے ہیں ان کی گندم اب انشاءاللہ اگلے مہینے تک کٹنا شروع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے فصل میں بیسواں حصہ رکھا ہے سو من میں سے پانچ من اللہ نے کہا ہے غریب کو دے دے بیس من تیرے ایک من غریب کا تو اس میں جو ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا ملک میں بہت غربت ہے اور بہت فقر ہے سودی نظام نے فقیر بنا دیا لوگوں کو تو میں آپ سے گزارش کروں گا مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کریں اور ذمہ دار اپنی فصل کا اوشر ادا کریں اگر ان کے پاس پیسہ بھی ہے جس پر سال گزر گیا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں عام طور پہ ذمہ داروں کے پاس کوئی بکیل ہی ہو تو اس کے پاس پیسہ جڑتا ہے ذمہ داروں کے پاس پیسہ جڑتا نہیں ہے تاجر لوگ ہیں جو روز کماتے ہیں ان کے پاس پیسہ جڑ جاتا ہے لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی زکات ادا کرے فصل کا عشر ادا کرے اور ایک اور بات ہے بڑی اہم کہ ہمارے ہاں بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا بہنوں کو باپ کی وراثت میں اللہ نے حق دیا ہے حصہ دیا ہے ہمارے پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں سرحد میں میں تمام صوبوں میں پھر کے میں نے پوچھا تو کم از کم ذمہ دار طبقے میں تو کوئی نہیں ہے جو بہنوں کو حصہ دیتا ہو مجھے تاجروں کا زیادہ پتہ نہیں لیکن عام طور پر یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ تاجر لوگ بھی اپنی بیٹیوں کو وراثت میں پورا حصہ نہیں دیتے جو جہیز دیتے ہیں کہتے بس تیرا حصہ ہو گیا یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ بہت بڑی نا انصافی ہے جس جس پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا اسی سے بیٹی پیدا ہوئی جس چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا اسی کا بیٹی نے دودھ پیا جس چھاؤں میں بیٹے نے زندگی گزاری اسی میں بیٹی نے زندگی گزاری تو میرے اللہ نے بیٹیوں کا حق بیٹوں سے بھی پہلے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا دکر مثل و حق تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا ظلم اور ستم ہے جو ہو رہا ہے تو میں یہ گزارش کروں گا جو یہاں ایسا کوئی آدمی بیٹھا ہو جس نے بچیوں کو وراثت سے معروم کیا ہو کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جو بہنوں کا حق کھا گیا ہو تو وہ اس ظلم سے توبہ کرے اور اپنی بہنوں کا حق انہیں ادا کرے اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا اور بے حساب دے گا بے شمار دے گا اس سے بھی رزق حرام ہو جاتا ہے سود سے حرام ہو گیا جھوٹ سے حرام ہو گیا رشوت سے حرام ہو گیا کھوٹ ملاوٹ سے حرام ہو گیا بہن کا حق کھانے سے بھی حرام ہو گیا میرے استاد ہیں مولانا جمشید صاحب دامد برکات ان سے بہت سی کتابیں پڑھی آخر میں قرآن کی تفسیر ان سے پڑھی میں جب رامن پڑھتا تھا تو میں اپنے باغ سے خود شہد اتروایا اور ایک بوتل لے کر میں خدمت میں حاضر ہوا میں پڑھتا تھا تو میں نے آ کر پیش کیا میں نے کہا جی یہ شہد ہے آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے تو مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں نے کہا جی الحمدللہ میرے پیو دی ہی کوئی نہ صرف دو برا بہن دی کوئی نہ کسی نے پتہ ہی کوئی نہ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں صرف دو بھائی ہے بس تو پھر مجھ سے کہنے لگے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہ جی اس نے میں جمے کوئی نہ میں پتا پتا نہ اتنی تحقیق کی ایک بوتل ایک بوتل تم روز سنتے ہو مشرق سے ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بھامیں چوری دا ہو تو بھامیں ساتھ دا سانو دیتی جاؤ ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ تو ایک بوتل کے لیے کیا تھا کہ جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ رکھ دو جس نے اللہ کو جان دینی ہو وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے اتنی تحقیق فرمائی تیرے باپ نے حصہ دیا نہیں جی بہن کوئی نہیں تھی تیرے دادا نے حصہ دیا میں نے کہا جی میری پیدائش سے پہلے کا قصہ ہے مجھے کچھ خبر نہیں ہے اتنی تحقیق کے بعد ایک بوتل شہد قبول فرمائی کہ کہیں پیٹ میں حرام نہ چلا جائے تو گجرا والے کے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہنوں کو حصہ دو اپنی بیٹیوں کو حصہ دو ورنہ اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے قرآن کا انکار کر دیا دیر مثل حظ عبد تو بھائیو یہ ظلم نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہوگا ٹھیک ہے نا ساری باتوں کی نیت کرتے ہو نا نیت کرتے ہو نا پھر اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے تو پھر توبہ کر لینا تو معاملہ اللہ سے ہے نا کوئی ماں باپ سے نہیں کوئی بیوی اور خامند کا مسئلہ نہیں بھائی بھائی کا مسئلہ اللہ ہے اور اللہ کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی تیری توبہ ٹوٹے اگر تو صدق دل سے کرے گا تو میں معاف کر دوں سے عقل لینی عقل آ جا ایک دو سو ہزار لاکھ کروڑ ارب کھرب جتنی دفعہ توڑ کے آ پر آ سہی یہ نہ کہہ کہ توبہ کا کیا فائدہ ادھر کرتا ہوں ادھر توڑتا ہوں آ میں کیا کروں گا عقل تو لا عقل کا کیا مطلب ہے یہ راڈ ٹوٹ جائے ہم اس کو جوڑ لگائیں گے پھر وہ جوڑ ہمیں نظر آئے گا پالش بھی کریں گے ریگ مار بھی ماریں گے پھر بھی نظر آئے گا نظر آئے گا میرا اللہ کہتا ہے تو میرے پاس لا دس ہزار دفعہ ٹوٹی ہوئی توبہ میں ایسے جوڑوں گا اپنی رحمت کی چادر سے کہ اس میں کوئی جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا تیرے فرشتوں کو بھی بھلا دوں تیرے گواہ مٹا دوں تو سارا مجمع ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں نوجوان ہے فصل بہار ہے اور بہار کی آمد آمد ہے نوجوان نسل جب دین کی طرف رخ کرتی ہے تو بہار کی آمد ہوتی ہے صبح کی آمد ہوتی ہے اگرچہ گھنگور گھٹا ہے اور گھٹا ٹوپ ہیں فضائیں اور اندھیری ہے رات لیکن لیکن لیکن اللہ کی قسم صبح ہونے والی ہے اللہ کی قسم صبح ہوگی ہوگی اور میرا اللہ کر کے دکھائے گا میرا اللہ کر کے دکھائے گا میرا اللہ کر کے دکھائے گا ہم اس کا حصہ بن جائیں ہم اس کا حصہ بن جائیں ہم اس کا حصہ بن جائیں ٹھیک ہے نا نیت کرتے ہو نا درو شریف اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه اللهم لك الحمد حمدا كما يليق بجلالك الكريم ووجهك العظيم وسلطانك العظيم اللهم لك الحمد حمدا حمدا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما اہلہ کا اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اللہ آج تیرے فقیروں نے محفل سجائی ہوئی ہے آج تیرے بھکاریوں نے آج تیرے سائلین نے تیرے در کو رونق دے دی ہے آج تیرے گھر کا دامن تنگ پڑا ہوا ہے مسجد چھوٹی پڑی ہوئی ہے مسجد کا صحن چھوٹا پڑا ہوا ہے آج اتنے فقیر آئے بیٹھے ہیں کہ یقیناً تو بھی خوش ہو رہا ہوگا چونکہ تو ایک واحد شہنشاہ ہے جو سائلین اور بھکاریوں کے بڑھنے پر خوش ہوتا ہے اور مانگنے پر خوش ہوتا ہے یا اللہ یہ دنیا کے بادشاہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں نہ مانگے تو خوش ہوتے ہیں تو واحد شہنشاہ ہے جس میں جتنے فقیر آئیں تو اتنا خوش ہوتا ہے اتنے ہزاروں انسانوں کا مجمع کہ تیرے گھر کی تیری مسجد کا آنگن تنگ پڑ رہا ہے سکڑ رہا ہے سمٹ رہا ہے یہ سارے آس لگا کر امیدیں لے کر اللہ اندر کے ارمان لے کر اندر کی سدائیں لے کر تیرے در پر آئے ہیں اب تو بھی یا اللہ آسمان کے در بھی کھول دے اور عرش کے در بھی کھول دے اور سارے فاصلے مٹا دے اور تو اے شاہ رخ سے زیادہ قریب اللہ اے شاہ رخ سے زیادہ قریب اللہ اے شاہ رخ سے زیادہ قریب اللہ تو تو ہماری شارک سے زیادہ ہمارے قریب ہے ہم نے سب نے توبہ کی ہے یہ اتنا بڑا مجمع اس کا عدد تو ہی جانتا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کتنے ہزاروں ہیں تجھے پتا ہے ادھر دیکھ مولا دیواروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں ساڑھے تین گھنٹے ہو رہے ہیں کھڑے ہو کے تیری بات سن رہے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں سکڑ سمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اے کریم مولا اے کریم اللہ اے مہربان اللہ اب تو اپنے کرم کا در کھول دے اور ہمیں محبت بھری نظروں سے دیکھ یا اللہ جب ماں اپنے بچے کو محبت سے دیکھتی ہے تو اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے اسے محبت سے پکارتی ہے تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ہم دھتکارے ہوئے ہیں ہم رازا درگاہ ہیں آج کے فرعون مچھر مارنے میں تو احتیاط کرتے ہیں ہمیں تباہ کرنے میں انہیں کوئی احتیاط نہیں ہے یا اللہ مرغی ذبح کرتے ہوئے تو وہ قانون بناتے ہیں ہمیں ذبح کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی قانون نہیں ہے اے میرے مولا یہ تیرے محبوب کی امت آئی بیٹھی ہے یہ تیرے حبیب کے غلام آئے بیٹھے ہیں یہ تیرے تیری توحید کا یا اللہ بول بولنے والے آئے بیٹھے ہیں تیرے نبی کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کرنے والے آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ہم گناگار ہم نے مانا ہم ذلیل ہم نے مانا ہم فقیر ہم مانتے ہیں ہم کو انکار کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے تو نے پکارا ہم لوٹ کے نہ آئے تو ہمیں روکتا رہا ہم کوئی نہ رکے اب لیکن آج ہم آ گئے ہیں ہم آ گئے ہیں ہم آ گئے ہیں تو بھی آ جا تو بھی آ جا ہم تو آ گئے تو بھی آ جا آ جا نا ہم تو آ گئے تو بھی آ جا آج ہم سے خوش ہو جا کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں ہمارے آنسو قبول کر ہماری فریادیں قبول کر اے مسجد کے فرشتوں کے فرشتوں آؤ ہم مل کر آج روئیں تم بھی ہمارے ساتھ رو ہم بھی روتے ہیں ہمارے حال پہ تم بھی رو آؤ ہم دعا کرتے ہیں ہم تو آمین کہہ رہے ہیں تم بھی آمین کہو ہمیں پتہ ہے ہمارے نبی کی سچی خبر ہے تم ہم سے بہت زیادہ موجود ہو ہم سے بہت زیادہ موجود ہو ہم سے بہت زیادہ موجود ہو ہم دعا کرتے ہیں تم امیر کہو اور ہمارا دکھڑا ہمارے رب کو پہنچاؤ جو فریادی بن کر ہمارے سفارشی بن کے جانا اور جا کے کہنا کہ امت پہ بڑا سخت وقت آیا ہے بڑا اوکھا وقت آیا ہے اور امت بھیڑ بکری کی طرح ذبح کی جا رہی ہے مچھر کی طرح مکھی کی طرح مسلی جا رہی ہے اے اللہ ہم تجھے فریادیں سنا رہے ہیں بادشاہوں کو نہیں سیاستدانوں کو نہیں وزیروں کو نہیں تاجروں کو نہیں جرنیلوں کو نہیں فوج والوں کو نہیں پولیس والوں کو نہیں ہم تجھے سنیں گے تیرے آگے سر جھکائیں گے تیرے آگے تڑپ تڑپ کے گریں گے اور گر گر کے اٹھیں گے تیرا دامن پکڑیں گے تیرے آگے فریادیں کریں گے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری زمین نیاز میں ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں علیہ السلام نے کہانی سنائی تھی نا کہ یا اللہ میری قوم نے میرے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور میں نے انہیں یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا پھر تیرے نو نے کہا تھا یا اللہ انہیں پکڑ لے انہیں زندہ نہ چھوڑ پھر تیرا جواب آیا تھا مما خطی آتے ہیں نارا فلم انسارا یا یا اللہ یا اللہ یا اللہ جیسے معصوم بچہ ماں کے آگے چیختا ہے ماں تڑپ کے اٹھتی ہے چولہا چھوڑ دیتی ہے کڑھائی چھوڑ دیتی ہے بستر چھوڑ دیتی ہے کے آتی ہے میرے لال کو کیا ہوا میری جگر کو کیا ہوا آج تیرے نبی کی امت اور اوکھا وقت آیا ہوا ہے ہم بکاؤ مال ہیں وہ ہم سبزی منڈی کی سبزی ہیں ہم جنس یا اللہ غلہ منڈی کے ہم جنس ہیں میرے مولا بکر منڈی کے ہم بکروں کی طرح نمک منڈی کے ڈھیلوں کی طرح ہمیں ہمارے ناؤ خداؤں نے بیچ دیا ہے تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا یا اللہ اب ہم تجھ سے گلے نہ کریں تو کس سے کریں تجھے نہ سنائیں تو کس سے میرے آقا ہمارا رونا قبول کر ہمارے آنسو قبول کر ہماری ضد ہے ہماری ضد ہے ہماری ضد ہے آج ہم منا کے اٹھنا چاہتے ہیں تجھے راضی کر کے اٹھنا چاہتے ہیں اے عرشوں کے اللہ اے فرشوں کے اللہ اے اے ہواؤں کے اللہ اے یوسف کے اللہ اے یعقوب کے اللہ اے کے اللہ اے یونس کے اللہ اے کے اللہ اے زکریہ کے اللہ اے داود کے اللہ اے سلیمان کے اللہ اے آدم کے اللہ اے نوح کے اللہ اے ابراہیم کے اللہ اے اسحاق کے اللہ اے اسماعیل کے اللہ اے یوسف کے اللہ اے موسا کے اللہ اے یوشا کے اللہ اے ہارون کے اللہ او دانیال کے اللہ او الیاس کے اللہ او ایوب کے اللہ اے داود کے اللہ اللہ اے ذوال کے اللہ اے الیاس کے اللہ اے یسا کے اللہ اے شعیب کے اللہ اے لوت کے اللہ اے سلیمان کے اللہ اے زکریہ کے اللہ اے عیسیٰ کے اللہ اے محمد کے اللہ اے محمد کے اللہ او محمد کے اللہ اے احمد کے اللہ اے عاقب کے اللہ اے حاشر کے اللہ اے ماہی کے اللہ اے فاتح کے اللہ اے مزمل کے اللہ اے کے اللہ اے شاہد کے اللہ اے مبشر کے اللہ اے اللہ کے اللہ اے نذیر و بشیر کے اللہ اے توحا کے اللہ اے یاسین کے اللہ اے ابو القاسم کے اللہ اے ماہی کے اللہ اے میرے حبیب کے اللہ اے میرے محمد کے اللہ اے میرے شافی کے اللہ اے میرے صفاتی کے اللہ اے مقام محمود پہ جانے والے کے اللہ اے جنت کے چابی بردار کے اللہ او ہمارے اللہ ہمارا تو ہے کوئی نہیں ہے ہمارا تو ہے اور کوئی نہیں ہے آجا بن جا ہمارا آجا ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا ہم ڈرے ہوئے ہیں ہم سہمے ہوئے ہیں ہم دھتکارے ہوئے ہیں ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں باطل بڑا طاقتور ہے ہم بڑے کمزور ہیں ہماری ہمت نہیں ٹکر لینے کی تو آیا اجڑ گئی محفل لٹ گئی تیرے محبوب کے امداد یا اللہ گھروں میں آگ ہے دھواں معصوم بچوں کے آنسو دیکھے نہیں جاتے یا اللہ اے ہے بوڑھی ماؤں کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا یا اللہ تڑپ پہ لاشیں دیکھے نہیں جاتے یا اللہ اے فرونوں کو پکڑنے والے اللہ اے کارونوں کو دھسانے والے اللہ اے فرونوں کو ڈبونے والے اللہ اے آج کو ہواؤں سے اڑانے والے اللہ اے شعیب کی قوم کو بجلیوں کی کڑک سے جلانے والے اللہ ہمارے فرون کب پکڑے گا ہمارے نمرود کب پکڑے گا ہمارے قارون کب پکڑے گا آ جانا یہ آیا بیٹھا ہے مجھے مجمع دیکھنا پنچایت کیڑی وڈی آئی بیٹھی میرے مولا ایڈی پنچایت ایویں لگی جاوے کیڑی ماڑی گل ہے میرے مولا اے اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے اللہ میرے اللہ اے ہم سب کے اللہ ہم تجھے پکار رہے ہیں ہم تجھے بلا رہے ہیں ہم تیرے آگے فریادی ہیں آج راضی ہو جا اس مجمع میں بڑے نیک لوگ آئے بیٹھے ہیں جو تیرے راہوں میں چل چل کے بوڑھے ہو گئے جن کی ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی بیماریوں کا گھر بن گئے آج اس محفل میں تیرے علم کے وارث آئے بیٹھے ہیں جن کو پڑھاتے پڑھاتے جن کی بینائیاں چلی گئی جن کے گوڈے رہ گئے جن کی صحتیں مٹ گئی آج اس محفل میں تیرے قرآن کے یاد کرانے والے قرآن بیٹھے جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر ساری زندگی گھٹ گھٹ کے پس پس کے مر گئے اور تیرا قرآن پڑھاتے چلے گئے اور اس میں نے ہمارے جیسے گنہ بھی ہیں فقیر ذلیل فقیر بھی ہیں پر تو مہربانی فرما در کھول دے عرش کھول دے آسمان کھول دے جبریل کو کہہ دے چلا جا میکائل کو اتار ہم لٹے جا رہے ہیں آ جا بم رسید جانم تو بیا کے زندہ پس ازا کے ون مانم سے کار خواہی اے میرے مولا ان آنکھوں نے دین کو مٹتے دیکھا ہے ہونا دکھا دے جن آنکھوں نے خزا کو دیکھا ہے سے پہلے تمہیں بہار دکھا دے ان کانوں نے امت کے نوہے سنے ہیں ہمیں ان کی خوشیاں بھی سنا دے ان کے نغمے میں سنا دے تو راضی ہو جا امت کے سفینے کو کنارے لگا ہمیں فرعونوں سے بچا ہمیں منافقین سے بچا ہمیں بیچ دینے والوں سے ہمیں بچا تیری امت کو بیچ گئے ہمارے نا خدا اے عمر کہاں سے لاؤں دے دینا عمر ابو بکر جیسا دے دے جو کہہ رہا تھا این کو سدین انا حی میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے ابو بکر میں تیرے قربان وہ عمر جو مظلوم کی پکار پہ کہتا تھا یا لبئی کا یا لبئی کا جو مسجد میں بیٹھ کے رو رہا تھا پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہو کریں فریاد کریں تو کس سے کریں فریاد کریں تو کس سے کریں انت مولانا انت مل جانا انت ماوانا انت ربنا انت خالقنا انت مالكنا انت مهيمنا انت وكيلنا انت كفيلنا انت حسيبنا انت شهيدنا انت رقيبنا انت ولينا انت نصيرنا انت الهنا تو تو ہے ہم ہم ہیں ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں تیری منت کرتے ہیں سزا کے فیصلے واپس لے لے سزا کے فیصلے واپس لے لے کوئی آنسو پسند کر بہت آنسو گر رہا ہے اس وقت اور بڑی آہو بکا ہے اس وقت کوئی نوحہ پسند کر کوئی فریاد پسند کر کوئی ہائے پسند کر یا اللہ یا اللہ چاہے کھوٹے صحیح پر کیا کریں کھڑا بننا چاہا بن نہ سکے آج ہم تجھے راضی کر کے اٹھنا چاہتے ہیں تو کہہ دے میں راضی ہو گیا تو کہہ دے میں راضی ہو گیا تو کہہ دے میں راضی ہو گیا آ اے جبریل آ جا اپنے اللہ کی اجازت لے کے آ میکائل تو آ جا تو اپنے اللہ کی اجازت سے آ تم بدر میں بھی آئے تھے تم مدر میں بھی آئے تھے آج بدر والے لوگ تو نہیں ہیں یہی ہمارے جیسے کتے کمینے لوگ ہیں پر ہیں تو تیرے توحید والے ہیں تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہماری مدد فرما ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما ہمیں و کرونے کے حوالے نہ فرما دیکھ تو صحیح اپنے فقیروں کو ذرا دیکھ تو صحیح اپنے فقیروں کو آج کیسے تیرے آگے رو رہے ہیں تیری کیسی منتیں کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہماری سن رہا ہے ہاں ہاں تو لبیک کہہ رہا ہوگا تو لبیک کہہ رہا ہوگا تو نے کہہ دیا ہوگا میں نے معاف کر دیا تو نے کہہ دیا ہوگا میں آ رہا ہوں تو نے کہہ دیا ہوگا میرے فرشتے آ رہے ہیں ہمارا گمان اچھا ہے ہمارے گمان کے مطابق معاملہ فرما امت کا سفینہ کنارے لگا دے اس ملک کا سفینہ کنارے لگا دے ہمارے غریب پریشان ہمارے مالدار پریشان ہمارے دیہاتی پریشان ہمارے شہری پریشان ہمیں شطرنج کے موہروں کی طرح یا اللہ ہمیں شطرنج کے موہرے بنا دیا گیا ہے ہمیں گراؤنڈ کی فٹ بال کی گیند بنا دیا گیا ہے ہمیں ٹھوکروں میں ہمیں ٹھوکروں میں رہی ہمیں ٹھوکروں میں آئے ہے یا اللہ یا اللہ میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو رہے ہیں غم بڑا ہوا ہے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تابی رات کا دامن تنگ ہوا جاتا ہے اے کریم اللہ کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما ہماری دنیا بھی بنا ہماری آخرت بھی بنا ہماری جنت بھی بنا ہمیں دو سے بچا اس دیش کی حفاظت فرما ہمیں اچھے لوگ دے ہمیں اچھے لوگ دے ہماری یہ چولی ہماری ہماری منت مان لے میرے بولا ہماری منت مان لے میرے بولا ہماری آجزی مان لے میرے بولا کر دینا یا اللہ کر دینا یا اللہ اچھوں کے حوالے کر ہمیں تو نے کن ہنجاروں کے حوالے کیا کن بھیڑیوں کے حوالے کیا ہے کن سنگ دلوں کے حوالے کر دیا ہے بولا بم رسیدہ جانم کا منظر ہے مہربانی کر مہربانی کر پوری امت کو نجات دے پوری امت کو نجات دے انسانیت کو ہدایت دے کفر و شرک کو ہدایت دے فرون قارون صفت انسانوں کو تباہ فرما ختم فرما جو ہم میں آگے چلے گئے معاف کر دے جو قبروں میں چلے گئے جنت کا باغ بنا دے جب ہماری باری آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما اپنی راہوں کی موت نصیب فرما اپنے دین کی نسبت پہ موت نصیب فرما حشر کا میدان ہمیں اپنے ان بندوں کے ساتھ اٹھا جنہیں تو اپنے کام والا کہتا رہا وہ تیرے کام کو کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اے کریم مولا جب تو آئے گا تیری جنت تیری دوزخ تیرا عرش تیرا ترازو تو پھر تو ایک اعلان کرے گا مجرم ہو جاؤ مجرم الگ ہو جاؤ ہائے میرے مولا ہائے میرے مولا ہمیں مجرموں میں دھکا نہ دینا ہمیں ہتھ کڑی نہ لگانا ہمیں بیڑی نہ پہنانا ہمیں آگ میں نہ ڈال دینا ہمیں بھوکا نہ مار دینا ہمیں پیاس نہ دینا ہمیں بھوک نہ دینا ہمیں دھوپ نہ دینا ہمیں ننگا نہ رکھنا ہمیں ہتھ کڑی نہ لگانا ہمیں بیڑی نہ پہنانا تیرے فرشتے ہمیں نہ گھسیٹے اوے ہائے ہمیں نہ گھسیٹے یا اللہ حقیر زلیل کمینے نیک لوگوں کے پیچھے چھپا کے کھڑا کر دے نیک لوگوں کے پیچھے ہمیں چھپا کے کھڑا کر دے ہماری عورتوں کو اپنی نیک بندیوں کے پیچھے چھپا کے کھڑا کر دے ہمیں ہت کڑی نہ لگانا ہمیں بیڑی نہ پہنانا ہمیں آگ میں نہ ڈالنا ہمیں جنت دے دے دے دینا یا اللہ حوض کو سر کا پانی دے دے دے دینا یا اللہ محبوب کی شفاعت دے دے دے دینا یا اللہ یہ سارا مجمع قبول فرما یہ سارا شہر قبول فرما یہ سارا خطہ قبول فرما بہت بڑا مجمع تیری راہوں کا مسافر ہے تیری راہوں میں نکلا ہوا ہے ان کی قربانیوں کے توفیل ان کے قدموں کے توفیل ان کے رات آنسو کی کے توفیل ہم فرما فرما اب تو ہمارے آنسو بھی ختم ہو گئے اب تو ہم سے مانگا بھی نہیں یا یا اللہ اللہ یا اللہ جیسے بچہ فوٹ فوٹ روتا ہے مائیں پگھل پگھل جاتی ہیں امبی تیری رحمت کا واسطہ تجھے دیتے ہیں تو اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لے اور ہماری دنیا بھی بھلی کر اقبا بھی بھلی کر اس سارے مجمع کو قبول فرما ان کو شیر و شکر فرما ان کے دیہاتوں میں قتل کی دشمنیاں ہیں اور بڑی خوفناک عدافتیں ہیں ان کی لڑائیاں ختم فرما ان کی دشمنیاں ختم فرما ساری قوم مہنگائی کے عذاب میں آ گئی ہے یہ مہنگائی کا عذاب ہٹا دے یہ مہنگائی کا عذاب ہٹا دے چیزوں کو سستا کر دے چیزوں کو سستا کر دے سٹے کو ختم کر جوئے کو ختم کر سود کو ختم کر کھوٹ خیانت کو ختم فرما نیک لوگوں کو سچے لوگوں کو تجارت نصیب فرما زراعت نصیب فرما حکومت نصیب فرما کھوٹوں کو منافق صفت انسانوں کو درندہ صفت انسانوں کو یا ہدایت دے دے یا صفائی ہستی سے مٹا دے اس سارے مجمع کو قبول کر لے ان کے دھڑکنوں میں بڑی صدائیں ہیں ان کے سینوں میں بڑی فریادیں ہیں تو اپنے فضل و احسان سے قبول فرما قبول فرما اپنی نسبت پر ان مجموعوں کو بڑھاتا جا بڑھاتا جا ایسی بہار لیا کہ ساری خزان دنیا بھول جائے ایسی فضا بنا دے کہ ساری دنیا ظلم و ستم کی کہانیاں بھول جائے ہم بھی تیرا تیرا تیرا تیرا دین دیکھیں امن کو دیکھیں عدل کو دیکھیں محبتوں کو دیکھیں ہمیں یہ دولت نصیب فرما ربنا آتنا پھر دنیا حسنا آخرت حسنا وکینا عذاب بنار یہ جتنا مجمع آیا ہے بڑی تھکن کے ساتھ بڑی مشقت کے ساتھ انہوں نے تیری بات کو سنا ہے ہمیں تو ایک دفعہ کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں ہمیں تو ایک دفعہ کہہ دے جاؤ میں خوش ہو گیا ہوں اور اس میں بہت بڑا مجمع تیری راہوں کا مسافر ہے ان کا سفر قبول فرما جو گھروں سے آئے یہ دیواروں پہ بیٹھے ہوئے یہ چھتوں پہ چڑھے ہوئے یہ کھڑے ہوئے ہیں یا اللہ یہ تجھے کتنے اچھے لگ رہے ہوں گے یہ تجھے کتنے پیارے لگ رہے ہوں گے جو ساڑھے تین گھنٹے ایک پتلی سی دیوار پہ بیٹھے ہوئے تیری محبت میں سنتے سن بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں یا اللہ اب تو تو خوش ہو جا رہا اب تو تو راضی اللہ ہمیں ریاتی پاس کر دے ہمیں ریاتی پاس کر دے ہمیں ایویں پاس کر دے ہمیں ایویں پاس کر دے اس سارے مجمع کو قبول فرما اس شہر اس دیش کو قبول فرما اس دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما لاہور کے اجتماع کو قبول فرما ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا ساری تشکیلوں کو وجود عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الآخرة حسنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی الكریم آمین یا رحم الراحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ